السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر چھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم جہنم عذاب جہنم وبئس المصير وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کتنی ہی بری جگہ ہے کل ہم نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے اس لیے بنائے تاکہ ان سے شیطانوں کو مارا جا سکے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ شیطانوں جیسا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ویسی ہی سزا ہے جیسی ان شیطانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ایسی سزا جو کہ بہت ہی بری ہے بہت ہی خوفناک ہے انہیں ڈالا جائے گا جہنم میں جس سے بری جگہ کوئی ہے ہی نہیں کفر کا مطلب ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ ماننے والا اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مذاق اڑانے والا اللہ تعالیٰ کی باتوں کی ہنسی اڑانے والا صدق الله العظيم